أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وإذ قال موسى لفتاه نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت في البحر عجبا بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان ہوا ہے اور یہ بات آپ کو کئی مرتبہ بتائی گئی ہے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے افسانے کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں جو بھی واقعات ذکر کیے جاتے ہیں وہ اپنے اندر بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں رکھتے ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے یقین پختہ ہوتا ہے اور عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے جو واقعہ ان رکوعات میں بیان ہوا ہے اس کا پس منظر بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت موسا نبی گنا والی سلاد و سلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو نصیحتیں فرما رہے تھے اسی دوران آپ سے پوچھا گیا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے یہ پوچھا تو حضرت موسا علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ میں پیغمبر ہوں اور مجھ پر وہی اترتی ہے جو اوروں پر نہیں اترتی تو میرے پاس جو علم ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے اس لیے میں ہی ان کے لیے سب سے بڑا عالم ہوں لہذا آپ نے یہی جواب دے دیا کہ بھائی میں ہوں سب سے بڑا عالم اگرچہ آپ کی بات صحیح بھی تھی کیونکہ امت کے مقابلے میں تو نبی کا علم بڑھاوا ہوا ہوتا ہی ہے لیکن نبی کی شان یہ ہونی چاہیے تھی کہ یوں فرماتے کہ اللہ کو معلوم ہے کون بڑا عالم ہے یہ زیادہ بہتر ہوتا مگر آپ کی زبان سے نکل گئی بات اور بات صحیح تھی کہ غلط بات نہیں کہی آپ نے تو اللہ تعالی نے وہی بھیجی کہ موسا تم کہتے ہو میں سب سے بڑا عالم ہوں میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم نے وہ علوم دیے ہیں جو تمہیں نہیں دیے اب حضرت موسا علیہ السلام کو تو لگ گئی کہ ایسا کون شخص ہے میں اول العظم پیغمبر ہوں اور میں کلیم اللہ ہوں اور میرے ذمے اتنا بڑا مجمع دیا گیا ہے اور میرے ہوتے ہوئے ایسا کون خوش نصیب آدمی ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے اس سے ملنا چاہیے تو اللہ تعالی سے درخواست کی کہ جی چاہتا ہے ان کی زیارت ہو ملاقات ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارا بندہ جو ہے مجمع البحرین میں رہتا ہے مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں سنگم ہوتا ہے اور یہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہے یہاں بھی ہے الہ آباد میں کہتے کہتے ہیں سنگم قرآن جہاں ملتی ہے وہ بھی سنگم مجمع البحرین کہلاتا ہے اور بھی دنیا کے بہت سے خطوں میں ہیں تو حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہی وہ صاحب ہیں جن سے ملاقات کرنی ہے کہاں ہیں کیا ہے آج کل کے اعتبار سے تو کوئی لوکیشن ہو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں کہ بتا دی جاتی تو اللہ نے عجیب و غریب بات وہی پر فرمائی کہ تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھ مچھلی رکھو اپنے توشے میں اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے سمجھ لینا یہی وہ مقام ہے جہاں وہ آدمی موجود ہے بس حضرت علیہ السلام نے ایک مچھلی بنوا کے رکھی اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ باقاعدہ پکیلی تلی ہوئی مچھلی تھی اور اپنے خادم خاص حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور یہ فرمایا کہ بھائی پہنچنا ہے مجمع البحرین میں اور چاہے صدیوں گزر جائیں سالوں گزر جائیں میں تو وہاں جا کے رہوں گا عزم کر لیا اب یہ دونوں چل پڑے حضرت اور ان کے خاتر چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچ گئے جو مجمع البحرین تھی وہاں تھکاوٹ ہوئی تو ایک پتھر کے پاس جگہ بنا کر لیٹ گئے اور حضرت موسا علیہ السلام کو نیند آ گئی اور یہ جو خادم صاحب تھے تھے حضرت یوشا یہ جاگ رہے انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارا تھیلا ہے جس میں مچھلی تلی ہوئی رکھی ہے اس میں حرکت سی ہوئی اور پڑاہٹ سی ہوئی اور وہ مچھلی جو کچھ کھا بھی جا چکی تھی وہ زندہ ہو کے اور پھٹ پڑاتی ہوئی اور پانی میں چلی گئی اور جب گئی تو بھی کمال ہو گیا بھائی مچھلی پانی میں جاتی ہے تو چلی جاتی ہے وہ گئی تو سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی جیسے باقاعدہ سرنگ ہوتی ہے ایسے بنا کے چلی گئی کہ دیکھ رہے ہیں حیرت میں کہ بھائی مردہ مچھلی تھی اس میں سے کچھ کھایا بھی لیا تھا ایک طرف سے زندہ بھی ہو گئی اور جناب پانی میں چلی گئی سرنگ بناتی میں چلی گئی یہ منظر تو بڑا عجیب ہو رہی تو خیال آیا کہ حضرت کو اٹھائیں مگر حضرت آرام کر رہے تھے فوراً نہیں جب حضرت کی آنکھ کھلی تو حضرت نے کہا چلو چلو چلو چلو تو بتانا بھول گئے کہ ہوا کیا ایک دن رات چلتے رہے تو حضرت نے کہا کہ ارے بھائی کچھ بھوک لگ رہی ہے تھک تھکا گئے اتنا لمبا سفر ہو گیا توشا تو نکالو ذرا کھائے وائیں کچھ تب انہیں یاد آیا کہ ارے توشا کہاں رہا ہو تو نکل گئی مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی اور واقعی شیطان نے بھلا دیا ورنہ تو بتانا چاہیے تھا نہیں یاد رہا تو حضرت علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ اللہ کے بندو وہی جگہ تو ہمیں جانا تھا چلو واپس اب وہاں سے پھر واپس آئے اسی جگہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے گئی تھی تو بخاری شریف میں ہے کہ وہاں جا کے دیکھا تو ایک صاحب چادر اوڑھے لیٹے ہیں وہاں اور انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام نے جا کر انہیں سلام کیا انہوں نے پوچھا کون یہاں جنگل میں آبان ویرانے میں سلام کہاں سے ہے کہ موسا ہوں موسا کہ اچھا موسا بنی اسرائیل ہاں موسا بنی اسرائیل تم یہاں کیسے آئے اتنا لمبا سفر کر کے عرض کیا کہ حضرت آپ کی شاگردی اختیار کرنے آئے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے جانے بھی مل جائے ان کو جو علوم دیے گئے تھے اس کا تعلق تھا تکوین سے تکوین کہتے ہیں نظام عالم کو چلانے کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالی کا وہ تکوین ہے اور جو نبی بھیجے جاتے ہیں عام مخلوق کی طرف ان کو جو علوم دیے جاتے ہیں وہ تشریح ہوتے ہیں تشریح کا مطلب وہ اعمال جنہیں کر کے اللہ کی رضا حاصل ہو سکے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تشریح پر عمل ضروری ہے تکوین کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے کیونکہ تکوین تو اللہ کا نظام ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کس کو زندگی دینی ہے کس کو موت دینی ہے کس کو رزق دینا ہے کس کو فقیر رکھنا ہے کہاں کیا معاملہ پیش آنا ہے یہ سب تکوینیات ہیں وہ علوم اللہ نے حضرت علیہ السلام کو دیے تھے جو حضرت موسا علیہ السلام کو نہیں دیے گئے اور ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ نبی تشریح ہیں تو حضرت خزیر علیہ السلام نے جب یہ درخواست سنی تو فرمایا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے میرے ساتھ چلنا جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم تو اسے اوپرا سمجھو گے اور تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہوگی کہ یہ کام کیوں ہوا کیونکہ تمہارے پاس دوسری طرح کا علم ہے اور میں وہ کام اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں گا وہ مجھے پتا ہوگا تمہیں نہیں پتا ہوگا تو ہماری تمہاری بن نہیں سکتی تم ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے تو حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہیں ایسا ہے میں بالکل جو ہے چپ چاپ آپ کے ساتھ رہوں گا جو آپ شرط لگائیں گے وہ سب شرط مانوں گا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا آپ کی کوئی بات انکار نہیں کروں گا مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیجیے کچھ دن تو حضرت خزیر علی صاحب نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا ہے ایک شرط ہے چپ رہنا بالکل بولنا مت بالکل چرا مت کرنا بس دیکھتے رہنا کیا ہو رہا ہے جب تک میں خود نہ بتلاؤں تمہیں تو میں ہوں ہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر یہ شرط منظور ہے تو چلو نہیں منظور ہے تو نہیں یہی معاملہ ختم شرط منظور ہو گئی کہ جی بالکل کیوں اب چلے دونوں جا رہے ہیں بلکہ تین ہیں ایک حضرت علی صاحب ان کے خادم ہیں اور ایک حضرت خزر یہ تین حضرات چلتے چلتے ایک دریا پہ پہنچے وہاں کشتی سے پار کرنا تھا کشتی والوں نے حضرت خزیر کو دیکھا کہ جی حضرت جی آ گئے حضرت جی آ گئے بغیر پیسے کے بٹھا لیا مفت میں جب یہ کشتی چلی تو بیچ بیچ دریا میں جا کر حضرت خزیر علی اسلام نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا اچھی خاصی کشتی کا تختہ توڑ دیا تو حضرت موسا علیہ السلام سے رہا نہیں گیا یہ کمال کرتے ہیں آپ انہوں نے تو مفت میں بٹھا لیا آپ نے تختہ توڑ دیا اور اس کا اندیشہ ہو گیا کہیں سب ڈوب نہ جائے کشتی توڑ دی جائے تو پانی بھرنے کا اندیشہ ہے کہ نہیں یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کی تو حضرت نے کہا چہرے دیکھ کے کہ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے طے ہوا تھا بولنا نہیں پھر بول دیا تو مسا علی صاحب نے فرمایا کہ ہاں میں بھول گیا تھا اور یاد نہیں رہا تھا اچانک یہ بات پیش آئی تو آپ ایسا کریں معاف کر دیں چلو پھر بولنا بس چپکا بالکل کہ ہاں ٹھیک چلو اب آگے چلے چلتے چلتے ایک بستی پہ پہنچے وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے کھیلتے رہتے ہیں بچے ایک اچھا خاصا بچہ حضرت علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی مر گیا اب بتائیے بچے کو خامخا قتل کر دیا جائے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو اب حضرت موسا علیہ السلام سے نہیں گیا انہوں نے فوراً کہا کہ ارے بےچارے بے قصور بچے کو مار دیا تم نے جی دشو نکرا بڑی ناپسندیدہ بات کی تم نے پھر حضرت خزر نے فرمایا ہم تو کہی رہے تھے تم تمہارے بس کی بات نہیں ہے پھر بول دیے تم اس کے اوپر کوئی معذرت نہیں کی حضرت موسا علیہ السلام نے کیونکہ وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ میرے سامنے قتل ہو اور میں اعتراض نہ کروں ان کا جو علم تشریح تھا وہ اسی بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ قتل پر خاموش نہ رہا جائے تو اب حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے ایک موقع اور دے دو اگر پھر میں نے کوئی سوال کر لیا تو ہمارا آپ کا سفر ختم چلو بھائی اب چلے آ گئے چلتے چلتے ایک بستی پہ پہنچے تو اس دور میں جو قافلے آتے تھے تو بستی والے ان کی ضیافت کیا کرتے تھے آج کل کی طرح ہوٹل اور دکانیں نہیں ہوتی اور ضیافت کرنا یہ انسانی مروت کا تقاضا ہوتا تھا کہ بھائی اجنبی پردیسیوں کو کھلاؤ پلاؤ اور اگر بستی والے نہ کھلاتے پلاتے تو سمجھا جاتا تھا بڑے کمین ہیں بقیر ہیں کنجوس ہیں اور بہت ناگوار محسوس ہوتا تھا تو یہ حضرات وہاں پہنچے مگر وہ بستی والے اتنے کمینے تھے کسی نے پانی تک نہیں پوچھا انہوں نے کہا بھی پھر بھی نہیں اب وہاں چل رہے تھے دیکھا ایک دیوار گرنے والی ہے اب گری تب گری تو حضرت علیہ السلام نے آگے بڑھ کر وہ دیوار سیدھی کر دی مفت میں کچھ پیسے بھی نہیں لیے تو حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا حضرت کمال ہو گیا اتنے بڑے کمینے لوگ ہیں کہ پانی تک کو نہیں پوچھا اور آپ نے مفت میں دیوار ٹھیک کر دی کرنی بھی تھی تو پیسے لے کے کرتے تو کچھ پیسہ تو ہاتھ آتا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اب ہمارا تمہارا جوڑ نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ خود نہیں کیا جو تم ناگوار سمجھ رہے تھے جس پر تم اعتراض کر رہے تھے میں نے کوئی غلطی نہیں کی میں تو حکم خداوندی کی تعمیل کر رہا تھا اس علم کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تمہیں عطا نہیں ہوا اس لیے تمہیں تمہارے دل میں سوال پیدا ہوا اب آپ نے تینوں باتوں کو کھولا نبی اکرم علیہ السلام والسلام فرمایا کرتے تھے کاش کے السلام کچھ دیر اور صبر کر لیتے تو اور بہت سی باتیں دنیا کے سامنے کھل کے آ جاتی نے فرمایا کہ یہ جو کشتی تھی جس راستے سے آگے گزرنے والی تھی وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا جو اچھی کشتیوں کو ضبط کر لیتا تھا زبردستی اور یہ بیچارے ملاح کشتی چلانے والے کمزور لوگ ہیں اگر ان کی کشتی صحیح سلامت وہاں سے گزرتی تو ضبط کر لی جاتی اور ان کا آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جاتا تو میں نے ذرا سا تختہ نکال لیا تاکہ یہ ہو جائے اور وہ ظالم اس پہ نظر نہ کرے بعد میں تختہ جوڑ لیں گے یا اپنا ٹھیک کر لیں گے یہ کشتی تو بچی رہے گی اب بتائیے جب یہ عقدہ کھلا اور یہ راز سامنے آیا تو ہم اور آپ اور سب سننے والے اب کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ہاں حضرت خضر نے صحیح کیا جس پہ حضرت موسا علیہ السلام اعتراض کر رہے تھے راز کھلنے کے بعد پتہ چلا صحیح ہوا ایسے ہی ہوا ہونا چاہیے یہ تو ہوئی بات کشتی پھر فرمایا کہ یہ جو بچہ تھا اس بچے کی خفیہ بات یہ تھی کہ اگر یہ بڑا ہو جاتا تو اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اگر یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ کافر بنے گا سرکش بنے گا بدعمل بنے گا اور ماں باپ کو بھی صحیح راستے سے بھٹکا دے گا اور اس کے ماں باپ مومن ہیں نیک ہیں اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سبب اور ذریعے بننے والی چیز کو پہلے ہی ہٹا دیا تاکہ یہ اپنے ایمان پہ قائم رہے دیکھنے میں قتل ہے دیکھنے میں بچے کی جان جا رہی ہے بغیر علم والے اسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہوا لیکن جب راز کھولا تو پتہ چلا بالکل صحیح ہوا بچے کی بھی مغفرت ہوئی کیونکہ بچہ بچپن میں گیا اور ماں باپ بھی ایمان پر قائم رہے یہ ہے تکوین اور یہ واقعہ قرآن میں نقل کر کے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ بہت سے واقعات دنیا میں آج بھی ایسے پیش آتے ہیں کہ ہمارا دل کہتا ہے بھائی عجیب ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر عقدہ کھل جائے تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ بہت سے کیونکہ اللہ کی حکمت اور مسلحت ہمارے فہم اور علم سے کہیں زیادہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو دیوار کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمینوں کی بستی ہے اور اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال دفن ہے اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ مال ظاہر ہو جاتا اور یہ کمینے کھا پی کے نمٹا دیتے کوئی یتیموں کو نہ دیتا میں نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ یتیم جب بڑے ہو جائیں تو اس مال کو نکال کر استعمال کریں اور اپنے خزانے سے فائدہ اٹھائیں یہ پوری تفصیل یہاں دونوں رکوعات میں بھی ہے اور احادیث شریفہ میں بھی تفصیل ہے اور یہ واقعہ بیان کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے کوئی بات اگر ظاہری طور پر ہمیں غلط بھی لگے تو ہم یہ یقین کر لیں کہ یقیناً اس میں اللہ تعالی کی کوئی مسلحت ہے جو ہمیں ہمارے سامنے نہیں جیسے کہ حضرت موسا علیہ صاحب کے سامنے مسلحت نہیں تھی اور حضرت خزیر علیہ صاحب اسی حکم کی تعمیل کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس وقت حضرت اور حضرت موسا علیہ السلام کشتی میں جا رہے تھے تو ایک پرندہ آیا اور اس کشتی میں کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا سے پانی لیا چونچ میں حضرت علیہ السلام نے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا دیکھ رہے ہو پرندے کو دیکھ رہے ہو کہ ہاں۔ کہ ہاں اس نے منہ میں کتنا پانی لیا کہ جی ایک دو پترا اور کتنا آئے گا چوٹ میں اور بچا کتنا پوری کر گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسا سنو یہ جو قطرہ ہے یہ پوری مخلوق کا علم ہے اور یہ جو دریا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے یہ نسبت بھی مثال کے طور پر ہے حقیقت میں تو ایک ذرے کے برابر بھی ہمارے پاس علم نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے کوئی تھا نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے لم ہے لا یزال ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چھپی ہوئی اور ظاہر ہر بات اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہماری تو حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ تو ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے احوال جو دنیا کے پیش آتے ہیں اس پر ایک ٹھارس بنتی ہے کہ اگرچہ وہ چیزیں تکلیف دہ ہو رہی ہیں مگر اللہ کا فیصلہ اللہ کی حکمت اللہ کی مسئلہ سب چیزوں پر غالب ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے ہر قسم کی کج روی سے اور ہر قسم کی بدعملی سے نافرمانی سے معصیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وصل اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين